طالبات ومهمانان جلسه آج کے اس جلسے میں میری تقریر کا عنوان ہے ذکر کی فضیلت میری ماں بہنیں اللہ تعالی ایمان والوں سے یعنی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ اللہ کو بہت یاد کریں اور صبح شام اس کی تسبیح بیان کریں میری ماں بہنیں اللہ کے حکم کو ماننا ہر مسلمان مرد اور ہر مسلمان عورت پر فرض ہے میری ماں بہنیں ذکر کرنے سے ہمارے دل پر سے غفلت کا پردہ ہٹ جاتا ہے ہم گناہ کر کے کر کے اللہ کو بھول جاتے ہیں ہمارے دل پر غفلت کا پردہ پٹ جاتا ہے اللہ کی یاد ہم کو نہیں آتی ہم ذکر کرنے سے وہ غفلت کا پردہ ہمارے دل سے نکل جاتا ہے میری ماں میری ماں بہنیں ہم کو چاہیے کہ اللہ کا ذکر پورا دن پورا سال پوری زندگی کرنا چاہیے میری ماں بہنیں ہم اللہ کا ذکر پورا دن نہیں کر سکتے ہیں تو کم سے کم صبح شام تو کریں میری ماں بہنیں ذکر کرنے سے اللہ تعالیٰ گھر کے اچھے چیزوں میں برکت کرتے ہیں میری ماں بہنیں ہم اللہ کا نام لے کر ذکر کریں گے تو اللہ تعالی ہمارا نام لے کر ذکر کریں گے میری ماں بہنیں ذکر کرنے سے انسان کے پریشان دور ہو جاتے ہیں میری ماں بہنیں اللہ تعالی یونس علیہ والسلام سے بولے اگر یونس علیہ السلاۃ والسلام مچھلی کے پیٹ میں اور مچھلی کے پیٹ میں جانے سے پہلے ذکر سے کرنے والا نہیں ہوتا قیامت تک مچھلی کے پیٹ سے نکلنا نصیب نہیں ہوتا میری ماں بہنیں یونس علیہ والسلام مچھلی کی غذا یعنی اس کا کھانا بن جاتے میری ماں بہنیں یونس علیہ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر کون سا ذکر کرتے تھے میری ماں بہنیں یونس علیہ والسلام مچھلی کے پیٹ میں رہ کر استغفار کرتے تھے کیونکہ میری ماں بہنیں جب یونس علیہ والسلام سے غلطی ہو گئی تھی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے ان کو نگل لی تھی جب یونس علیہ والسلام کو غلطی کا احساس ہوا تو یونس علیہ السلاۃ والسلام استغفار کریں میری ماں بہنیں وہ استغفار لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین میری ماں بہنیں یونس علیہ السلاۃ والسلام سے غلطی ہو گئی تھی مچھلی نے ان کو نگل لیا یونس علیہ السلاۃ والسلام پریشان ہو گئے اور اللہ کو یاد کرے اور استغفار کریں تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پریشانی کو دور کیا میری ماں بہنیں جب ہم سے کوئی گناہ ہو گیا یا کوئی پریشانی آ گئی تو ہم بھی توبہ کریں اور استغفار بھی پڑھیں گے انشاءاللہ میری ماں بہنیں ہماری پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی حدیث پاک کا مفہوم ہے اللہ کو توبہ کرنے والے بہت پسند ہیں میری ماں بہنیں گناہ تو غلطی تو ہر انسان سے ہوتا ہے جاننے اور انجاننے میں گناہ ہوتے رہتے ہیں اس لیے ہم اللہ سے زیادہ سے زیادہ توبہ کرنا اور اللہ کو منانا روزانہ صبح شام تین تسبیحات کی پابندی کرنا انشاءاللہ میری ماں بہنیں ہم ذکر بھی کریں گے میری ماں بہنیں اللہ سے میری دعا یہ ہے کہ ہم تمام کو چلتے پھرتے سوتے جاگتے اللہ کا ذکر کرنے والے بنائے آمین ثم آمین وما علینا اللہ بلاؤ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ